اے میرے دین کے پاس بانو اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اٹھو اس نظام بدی سے بغاوت جہد پہ ہم کے خوگر بنے اس طرح خاک و خو کے جہاں سے محبت کرے ظالموں کو تباہی کا پیغام دے بے قصوں سے سلو کے مراوت کرے دست باطل کے پھولوں کو ٹکرائے پھر جادائے حق کے کانٹوں سے الفت کرے اے میرے دین کے پاس بالوں کو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو تو اس نظام بدی سے بغاوت اس نظام بدی سے بغاوت کریں عدل و انصاف کچھ اس طرح سے مٹا کاپوٹی عرض حق ظلم و دوان سے بھائی بھائی میں پیدا ہوئی دشمنی اب لرستا ہے انسان انسان سے پھر شریعت کی خواہ جسم سے جان سے جس سہولت پسندی نے مارا ہمیں اس سہولت پسندی پہ لانا کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت خاطر بڑے آؤ کھیلے تفنگ اور شمشیر سے آدمیت جہاں میں ہو آزاد پھر شیطنت کے ہر ایک دام تزویر سے ڈگمگائے قدم پھر سے تاغود کے نوجوانان ملت کی تکبیر سے اس طرح سے بڑے موت ڈرنے لگے احتمام سبا تو مت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے دوستو اس پہ مرنا نہیں چاہیے لاش کا ٹوپ کوئی گھسیٹے گیا اس تصور سے ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے بھڑ کے حل کی نہیں کوئی شہ کفر کا خوف کرنا نہیں چاہیے آؤ غیرت کے جذبوں کو زندہ کرے آؤ سب مل کے پاس حمیت کرے رے دین کے پاس بانو تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اے میرے دین کے پاس بانو تو اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے اس نظام بدی سے بغاوت کرے